welcome to visual programming last lecture میں ہم نے انانومس میتھڈس جنہیں ہم نے ایونٹس اور ڈیلیگیٹس کے ساتھ یوز کیا نالیبل ویلیو ٹائپس ہم نے X M L reading writing اور تھوڑا سا ڈیبگنگ کے بارے میں ڈسکشن کی تھی اس لیکچر میں ہم کچھ اور انٹرسٹنگ ٹاپکس ڈسکس کریں گے جس میں ایکسٹینشن میتھڈس فائلس اور ڈائریکٹریز کے ساتھ manipulation reading writing file directory creation deletion اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے ریفلیکشن کی سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکسٹینشن میتھڈس ایکسٹینشن میتھڈس کیا ہوتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں گا لیٹ سے ہم ایک اسٹرنگ کلاس ہے اسٹرنگ کلاس سی شاپ کی لائبریری کلاس ہے اور ہم اس کے ساتھ لیٹ سے ایک فنکشن لکھنا چاہ رہے ہیں از نومیرک کا ہم ایک فنکشن اگر لکھنا چاہیں اس نومیرک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک کسی اپنی کلاس میں ایک اسٹیٹک فنکشن لکھتے ہیں ایک اسٹیٹک فنکشن لکھتے ہیں اس نومیرک کا اور اسے ایک اسٹرنگ پاس ہوتا ہو اور وہ اسٹرنگ کو چیک کر کے بتا دے کہ یہ نمبر ہے یا نہیں ہے لیکن لاجیکلی اس نومیرک کا فنکشن اسٹرنگ کلاس کو بلونگ کرتا ہے لیکن اسٹرنگ کلاس آلریڈی ریٹن ہے اس میں ہم اس کی کلاس ڈیفینیشن جا کے چینج نہیں کر سکتے تو یہاں پہ ہمیں ایک سی شاپ کا فیچر یوزفل فیچر کام آتا ہے جسے ہم ایکسٹینشن میتھڈس کہتے ہیں ایکسٹینشن میتھڈ کے تھرو ہم اپنی کلاس میں ایک اسٹیٹک فنکشن لکھ سکتے ہیں جو انووک اس طرح سے ہو جیسے اسٹرنگ کلاس کے فنکشن انووک ہوتے ہیں یا فار دیٹ میٹر کسی بھی کلاس کے لیے ایک ایکسٹینشن میتھڈ لکھ سکتے ہیں جو اس کلاس کے ممبر کی طرح انووک ہو لیکن اس کلاس کے اندر ڈیفائن نہ ہو اس کو ایکسٹینشن میتھڈس کہتے ہیں اور ہم اس کی اسی از نومیرک کی اسٹرنگ کے ساتھ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں میں نے ایک کلاس بنائی ہے مائی یوٹلس کی اور اس کلاس کے اندر ایک اسٹیٹک میتھڈ لکھتی ہے از نومیرک کا اسے امپلیمنٹ کیسے کیا ہے اس کے اندر ایک فلوٹ ویریبل بنایا ہے اور فلوٹ کے اندر ایک پارس اور ایک ٹرائی پارس کا میتھڈ ہوتا ہے پارس کا میتھڈ اسے جو بھی ہم ویلیو ہوگی اس کو پارس کر کے اس کی فلوٹ ویلیو ریٹرن کرتا ہے اور اگر وہ فلوٹ ویلیو نہ ہو تو وہ ایکسیپشن تھرو کرتا ہے اس کے کنٹراسٹ جو ٹرائی پارس کا میتھڈ ہے وہ بولین ریٹرن کرتا ہے کہ یہ پارسنگ کریکٹلی ہو سکی یا نہیں ہو سکی اور آؤٹ پٹ یہ ایک آؤٹ پیرامیٹر میں واپس دیتا ہے تو ہم نے یہاں پہ ٹرائی پارس کا میتھڈ یوز کیا ہے اور وہ اس کی ریٹرن ویلیو ریٹرن کر دی ہے تو اگر یہ از نومیرک ایکچولی نومیرک ہے تو ٹرائی پارس ٹرو ریٹرن کرے گا اور سکسیزفل کنورژن ہو گئی جس کیس میں آؤٹ پٹ ویریبل میں آؤٹ پٹ آئی اور وہ ڈسکارڈ ہو گئی کیونکہ ہمیں از نومیرک میں صرف یہ چیک کرنا ہے کہ وہ نومیرک ہے یا نہیں یہ میتھڈ ہم انووک کیسے کر سکتے ہیں ہم انووک اس طرح سے کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی string test string is equal to four ہے تو ہم if my utils dot is numeric اور اسے ٹیسٹ پاس کریں گے یعنی ہم نے فنکشن مائی یوٹلس کے اندر لکھا ہے اسٹیٹک میتھڈ ہے تو ہم class name dot method name کر کے انووک کر سکتے ہیں اور جس اسٹرنگ پر انووک کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایز پیرامیٹر پاس کریں گے تو یہ سینٹینس آپ غور کریں کہ جس اسٹرنگ پر انووک کرنا چاہ رہے ہیں تو آبجیکٹ اورینٹیشن میں ہم جس چیز پر کچھ انووک کرنا چاہتے ہیں یوزلی ہم اس ویریبل ڈاٹ سم تھنگ کر کے کال کرتے ہیں لیکن ہم چونکہ اسٹرنگ کلاس کی ڈیفینیشن نہیں چینج کر سکتے اس لیے ہم یوزلی یہ نہیں کر سکتے تھے انٹل کے سی شاپ میں یہ فیچر آیا جس کو میں آپ کو اس نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں کہ اب میں نے صرف دو چینجز کی ہیں کوڈ میں ایک تو جو اس نومیرک کا فنکشن ہے اس کے پیرامیٹر میں دیکھیں کہ بجائے اسٹرنگ ایس کے اس کے پیچھے ایک ایکسٹرا کی ورڈ دس لگا دیا ہے اسے دس اسٹرنگ ایس کر دیا ہے یہ دس یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسٹرنگ کلاس کا ایکسٹینشن میتھڈ ہے اور یہ جو دس اسٹرنگ ایس ہے یہ اسٹرنگ ایس ایس پیرامیٹر نہیں جائے گا بلکہ یہ کالنگ کنونشن میں اپیئر ایسے ہوگا کہ اسٹرنگ ڈاٹ از نومیرک کر کے کال ہوگا اور ایکسٹینشن میتھڈس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سارے اسٹیٹک ہوں آف کورس تاکہ ان کی کوئی تاکہ وہ جو اپنا فرسٹ دس پیرامیٹر ہے اس پر انووک ہو سکیں اور سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہ کہ ایک اسٹیٹک کلاس کے اندر ہو اسٹیٹک کلاس کیا ہوتی ہے اسٹیٹک کلاس ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جس کے اندر صرف اسٹیٹک میتھڈز ہوں کچھ اور نہ ہو تو اس لیے اگر آپ اس کی کلاس ڈیفینیشن دیکھیں تو ہم نے اس میں اسٹیٹک کا کی ورڈ ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کی کالنگ کی ایگزامپل دیکھیں کہ ہم نے کال کرتے ہوئے کیا کیا string test is equal to four اور if test dot is numeric یعنی test dot is numeric exist نہیں کرتا اسٹرنگ کلاس کے اندر لیکن یہ جو ہم نے ایکسٹینشن میتھڈ ڈیفائن کیا ہے یہ ایکچولی ایکسٹینشن میتھڈ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی از نومیرک اور اس کا فرسٹ پیرامیٹر ٹیسٹ جانے کی ایک نیٹ فارم ہے کیونکہ لاجیکلی یہ میتھڈ اسٹرنگ کلاس کی ایکسٹینشن ہے یہ ہمارے ایک کوئی نیا میتھڈ نہیں ہے یہ کوئی نئی کلاس کا نہیں بلکہ ہم نے یوٹیلیٹیز میں ایکسٹینشنز لکھے ہیں دوسری کلاسز کے تو ایکسٹینشن میتھڈس آپ کو ایزیلی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کسی ایگزٹنگ ٹائپ پہ ایک نیا میتھڈ لکھ سکیں ایکچولی وہ اس کلاس کا پارٹ نہیں بنتا اس کلاس کے پرائیویٹس بھی ایکسیس نہیں کر سکتا وہ ایک ڈفرینٹ کلاس میں صرف کال کرنے کی کنونشن ایسے ہو جاتی ہے جیسے وہ اس کلاس کا ممبر ہو نیکسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں فائلس کا فائل او file deletion directory deletion directory creation یہ سارے ٹاپکس ہم فائل کے ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے فائلس آپ کو پتہ ہے ڈسک پہ کنٹینیوس پیس الوکیٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ جو بھی چاہیں لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے فائل ریڈنگ سے فائل ریڈنگ کے لیے ہم بہت ہی سمپلیسٹ فنکشن یوز کریں گے جو بعض اوقات ایکچولی گڈ انف ہوتا ہے جس میں ہم پوری کی پوری فائل کا ڈیٹا اکٹھے ریڈ کر لیتے ہیں اور اسی کے بعد ہم نیکسٹ ایگزامپل لیں گے جس میں ہم پوری کی پوری فائل کا ڈیٹا اکٹھے رائٹ کریں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں گے کہ ہم لائن بائی لائن یوزر سے ان پٹ لیں اور جو یوزر انٹر کرتا جائے وہ فائل میں لائن ایڈ کرتے جائیں تو اس طرح ہماری فائل گرو کرتی جائے گی ایک سمپل سا ٹیکسٹ ایڈیٹر بن جائے گا جو کہ صرف یہ کرتا ہے کہ فائل پرنٹ کرتا ہے اور آپ جو جو لائن لکھتے جائیں اس فائل میں ایڈ کرتا جائے گا یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے مین کے اندر if file dot exist test dot text کیا ہے یعنی اگر ٹیسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ نام کے فائل ایگزٹ کرتی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے string content is equal to file dot read all text کیا یہ فائل کی کلاس کہاں سے آئیے یہ system dot IO namespace سے آئیے جس کو ہم نے ٹاپ پہ using IO dot dot file اس کا ایک اسٹیٹک ممبر ہے دیٹس وائی کہ ہم نے اسے نیو کر کے انسٹانس بنا کے نہیں انوک کیا بلکہ just file dot read all text ایک ہی میتھڈ ہے جسے ہم نے فائل نیم دیا اور اس نے پوری کی پوری فائل ایک اسٹرنگ میں ریڈ کر کے ہمیں دے دی اور ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر کے کرنٹ کنٹینٹ اور فائل پورا کا پورا پرنٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے یوزر سے کہا کہ نیو کنٹینٹ بتائے اور string new content is equal to console dot read line user نے جو کچھ ٹائپ کیا وہ ہمارے پاس ویریبل نیو کانٹینٹ میں آ گیا اور اب ہم نے ایک اور فائل کا اسٹیٹک میتھڈ یوز کیا رائٹ آل ٹیکسٹ اور اس میں ہمیں اسے فائل نیم دیا اور وہ اسٹرنگ دیا جس میں سارے کا سارا فائل ٹیکسٹ پڑا ہے تو یہ پروگرام کرے گا کیا جب ہم اسے چلائیں گے جو بھی فائل میں موجود ہے وہ اسکرین پہ پرنٹ کرے گا اور پھر اسے ریپلیس کر دے گا جو ون لائن آف ٹیکسٹ ہم اس میں انٹر کریں گے اسے ماڈیفائی کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے بات کی ملٹیپل لائنس کے لیے تو پھر یہ پروگرام اس طرح سے ورک کرے گا کہ یہ کنسول ڈاٹ ریڈ لائن اور while new content is not equal to exit ہم نے ایک کنڈیشن نہ دی کہ لائن بائی لائن ایڈ کرتے جائیں انٹل ایگزٹ ٹائپ کریں اور ایگزٹ ایکچولی فائل میں نہیں جائے گا بلکہ لوپ کو ٹرمینیٹ کر دے گا اور اس کیس میں ہم نے فائل کا ایک تیسرا میتھڈ یوز کیا اپینڈ آل ٹیکسٹ اور اپینڈ آل ٹیکسٹ کر کے ہم نے اسے فائل نیم دیا اور اس میں جو بھی ہم نے نیو کانٹینٹ دیا ہے اور ساتھ ایک نیو لائن جو بھی یوزر نے کنسول پہ انٹر کیا ہے اور ساتھ نیو لائن کریکٹر یہ ہم نے فائل میں اپینڈ کر دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے نیکسٹ لائن ریڈ کی پھر اپینڈ کر دیا پھر نیکسٹ لائن ریڈ کی تو یہ سمپلیسٹ فنکشنس ہم نے تین دیکھے read all text write all text اور اپینڈ آل ٹیکسٹ جو کچھ کیسز میں بڑے یوزفل ہوتے ہیں کہ آپ پورا کا پوری فائل ایک اسٹرنگ میں ریڈ کر کے پروسیس کر لیں لیکن جب ہمیں فائل میں ملٹیپل چیزیں لکھنی ہوں تو یہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے یعنی اگر ہم نے بہت بڑی لاگ فائل لکھنی ہے تو ہر بار ایک ایک لائن اپینڈ کرنا اتنا یوزفل نہیں کیونکہ اپینڈ آپریشن ایکچولی کیا کرے گا فائل اوپن کرے گا فائل میں وہ ریڈ رائٹ کرے گا جس میں آپریٹنگ سسٹم کے بفرز بنیں گے وہ سب کچھ ریڈی ہوگا وہ بفر میں جائے گا پھر وہ فائل کو کلوز کرے گا وہ بفرز ڈسک پہ جائیں گے وہ کنفرم کرے گا کہ ہاں فائل کلوز ہو گئی اور پھر وہ ریٹرن کرے گا تو بجائے اس کے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹریمنگ کا کنٹرول خود لے لیں اور ون بائی ون چیزیں رائٹ کر لیں جیسے سی پلس پلس یا دوسری لینگویجز میں ہوتا ہے کہ اوپن کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں اور بیچ میں رائٹس کرتے ہیں کلوز کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو ایگزامپل میں دکھانے لگا اس میں کلوز نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے اس کی ہم ابھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو بفرنگ کا کنسیپٹ ہے یا اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں لکھنے کا کنسیپٹ ہے اس کے لیے سی شاپ میں اسٹریمس کا ورڈ یوز ہوتا ہے یعنی اسٹریم ریڈنگ یا اسٹریم رائٹنگ یعنی سیکوینشلی ہم کسی چیز کو ایک اسٹریم آف ڈیٹا کی طرح پروسیس کر رہے ہیں اور یہ صرف فائلس کے لیے نہیں یہ نیٹورک آئیو کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ ہم ایک نیٹ ورک پہ کسی دوسرے کمپیوٹر سے بات کر رہے ہیں اوور اے اسٹریم ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اکثر کمپلیکیٹڈ اسٹریمس ہیں ایسی بھی اسٹریمس ہیں جو ہم یوز کریں تو وہ ڈیٹا جہاں پہ اسٹریم پہ فائل میں یا کہیں اور جانا ہے یا نیٹ ورک پہ جانا ہے وہاں بھی جائے گا اور ساتھ ایک اور لاگنگ اسٹریم پہ بھی جا رہا ہوگا ڈمپ بھی ہو رہا ہوگا یا کنسول ڈاٹ رائٹ سے پرنٹ بھی ہو رہا ہوگا یا ایسی اسٹریمس ہیں جن پہ ہم انٹیجرس اور کمپلیکس آبجیکٹس میں بات کر سکتے ہیں اور وہ خود ہی اسے اسٹرنگ میں ٹرانسلیٹ کرتی ہیں رائٹ right ناؤ ہم بڑی سمپل اسٹریم یوز کریں گے جو اسٹرنگس میں آپریٹ کرے گی اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے یوزنگ یوزنگ کا کی ورڈ کی میں ابھی بات کروں گا کہ یہ کیا ہے stream writer S W is equal to new stream writer اور اس کی ایک اوور لوڈ ہے جس میں ہم سیدھا اسے ایک فائل نیم دے دیتے ہیں اس فائل نیم کے اگینسٹ ایک فائل آبجیکٹ بنے گا اس فائل آبجیکٹ کے اوپر ایک اسٹریم بنے گی اور وہ اسٹریم ہمارے پاس آ گئی اور یہ اسٹریم اسپیسیفکلی فار رائٹنگ بنی ہے اس طرح اسٹریم رائٹر ہے اس طرح اسٹریم ریڈر بھی ہوتا ہے بٹ یہاں پہ ہم نے اسٹریم رائٹر یوز کیا ہے اس کے بعد ہم نے اسٹرنگ نیو کنٹینٹ اسی طرح کنسول ڈاٹ ریڈ لائن سے کنٹینٹ ریڈ کیا اور جب تک یہ جو یوزر نے اسٹرنگ پہ انٹر کیا ہے یہ ایگزٹ نہیں ہے یعنی ایگزٹ والا جب وہ ٹائپ کرے گا اس ٹائم پہ ہم اس لوپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے اور جب تک وہ ایگزٹ ٹائپ نہیں کرتا ہم کیا کریں گے ہم یہ اسٹریم رائٹر ایس ڈبلو کا رائٹ فنکشن یوز کریں گے رائٹ میتھڈ اور اس میتھڈ کو ہم نیو کنٹینٹ جو بھی یوزر نے انٹر کیا ہے اور ساتھ نیو لائن یہ پاس کریں گے اور وہ فائل میں ایڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم یوزر سے نیکسٹ لائن لیں گے انٹل یوزر پریسز ایگزٹ یعنی user types E X I T enter تو اس وقت یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اس پوائنٹ پہ ہمارے پاس اگر ہم یہ یوزنگ کا کنسٹرکٹ نہ یوز کریں تو ہم ہمیں ایس ڈبلو یعنی اسٹریم جو ہم نے بنائی ہے اس کے آبجیکٹ ڈاٹ کلوز کرنا ہوگا جبکہ یوزنگ ہمیں یہ کام آٹومیٹیکلی کر دیتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دو نئی چیزیں سیکھی ایک اسٹریم رائٹر اور ایک یوزنگ کا کی ورڈ یوزنگ کے کی ورڈ کی ابھی میں بات کرتا ہوں اسٹریم رائٹر آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ چنکس میں ڈیٹا رائٹ کر لیں اور ایونچولی جب وہ اسٹریم کلوز ہو تب وہ سارا کا سارا ڈیٹا ڈسک پہ جائے یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا ڈیٹا کلوزنگ پہ جائے گا جیسے ہم نے ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں دیکھا تھا کہ سیو پہ سارے کا سارا ڈیٹا سیو ہوتا تھا ویسے نہیں ہے لیکن یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جو کچھ آپ لکھ چکے ہیں وہ ڈسک پہ جا چکا ہے جب آپ جب تک آپ اسے کلوز نہیں کرتے تو وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے بفر ہو رہا ہے وچ مینس کہ بڑا ایفیشینٹ پروسیسنگ ہے یعنی اسٹریمس کے تھرو لکھنا بہت ایفیشینٹ ہے تو اسٹریم ریڈر آپ کو اسٹریم کی طرح ریڈ کرنے دیتا ہے کسی فائل کو اس سے آپ لائن بائی لائن ریڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کچھ وائٹ ریڈ کر سکتے ہیں specific number of characters read کر سکتے ہیں اور اسٹریم رائٹر آپ کو لائن بائی لائن لکھنے دیتا ہے یا اسٹرنگ اس میں ایڈ کرنے دیتا ہے وہ جو اسٹرنگ آپ ایڈ کریں گے وہ ایڈ ہو جائے گا تو اسٹریم ریڈر اور اسٹریم رائٹر یہ تو ایک کنسپٹ ہوا اس کے بعد سیکنڈ نیا کنسپٹ ہم نے یوزنگ کی ورڈ کا یوز کیا اگر ہم یوزنگ کی ورڈ نہ یوز کرتے اور اس اسٹریم کو اینڈ میں جا کے ایس ڈبلو ڈاٹ کلوز کر دیتے تو یہ اکویلنٹ ہے یوزنگ یوز کرنے کے تو یوزنگ کیا کرتا ہے یوزنگ کے جو باڈی کے اندر یعنی یوزنگ کے آگے جو پیرنتھس کے اندر ہم ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ stream writer S W declare کیا اسے ازائن آگے اکول کر کے جو مرضی کریں یوزنگ کا کام ٹوٹل اتنا ہے کہ اپنی کلوزنگ بریس کے ٹائم پہ اس نے اس ویریبل کو ڈاٹ کلوز کر دینا ہے اور آپ یہ کہیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا ہے ایک نیا کی ورڈ بنانے کا صرف ڈاٹ کلوز کال کرنے کے لیے اس کی ریزن یہ کہ یہ کوڈ جب لمبا ہو جاتا ہے یعنی آپ ابھی تو ہم نے پانچ لائنس لکھی ہیں اور اس کے بعد ہمیں کلوز کرنا ہے مے بی ہم نے ٹوئنٹی لائنس لکھنی ہو تھرٹی لائنس لکھنی ہو جس میں ہمیں کافی ساری فائل پروسیسنگ کرنی ہے اس کے بعد اکثر ایک کامن مسٹیک ہے کہ ہم اوپن اسٹریم کو کلوز کرنا بھول گئے جس وجہ سے فائل کرپٹ ہو گئی یا کچھ ڈیٹا اس میں گیا نہیں تھا ابھی تک پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا اس سے پہلے یا ہم نیٹ ورک پہ کچھ لکھ رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے ہم لکھ کے فارغ ہو چکے ہیں حالانکہ ہم نے کلوز نہیں کیا تھا اس لیے وہ ڈیٹا سارا پہنچا نہیں تھا تو کلوز کو مس کرنا ایک کامن چیز ہے کیوں کیونکہ ہر اوپن کا کورسپونڈنگ کلوز ہونا چاہیے اور جہاں بھی ایک اوپننگ چیز کی کورسپونڈنگ کلوزنگ چیز ہوتی ہے سی شاپ میں یوزلی بریسز یوز ہوتی ہیں تو اس لیے انہوں نے ایک نیا کی ورڈ دیا یوزنگ کا جہاں پہ ہم یہی کنسپٹ یوز کریں اوپننگ بریس اور کلوزنگ بریس کا اور کوئی بھی اسٹریم کوئی بھی آبجیکٹ جب ہم اس یوزنگ کنسٹرکٹ میں یوز کریں تو کلوزنگ بریس پہ اس کا آٹومیٹیکلی ڈاٹ کلوز کال ہو جائے اس کو ایکسٹینسولی یوز کرنا چاہیے انسٹیڈ آف ڈاٹ کلوز کیونکہ اس سے بہت ساری مسٹیکس اوائڈ ہوتی ہیں اور کوڈ ریڈیبل ہو جاتا ہے کہ یوزنگ دس فائل یا یوزنگ دس اسٹریم ہم اتنی دیر تک کوئی کام کر رہے ہیں اسٹریمس کی بہت ساری ایکسٹینڈیڈ فارمس ایڈوانس فارمس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے بٹ ڈفرینٹ سینیریوز کے لیے بنی ہوئی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ فائل آپریشنس کیسے کر سکتے ہیں یعنی ہم فائل کو ڈیلیٹ یا ری نیم کیسے کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹری کریٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں سب سے پہلی ایگزامپل میں ہم نے ایک فائل کو ڈیلیٹ کیا ہے کیسے ڈیلیٹ کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ test dot text if file dot exist یہ ایگزٹ کا اسٹیٹک میتھڈ ہم نے فائل کلاس میں سے یوز کیا ہے جو یہ بتاتا ہے کوئی فائل ڈسک پہ ہے یا نہیں ہے تو فائل ڈاٹ ڈیلیٹ یہ ڈیلیٹ کا میتھڈ اس فائل کو ڈیلیٹ کر دے گا اور اسے ہم نے فائل نیم پاس کر دیا اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ دیکھا یہ file dot exist is equal to false جو کہ اب فالس ہونا چاہیے انلیس کے ڈیلیشن میں کوئی پرمیشن یا کوئی اور وائلیشن ہو گئی تو ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر دیا کہ فائل ڈیلیٹیڈ ہے اور ادر وائز اگر ہمیں فائل ملی ہی نہیں تھی تو ہم نے کہہ دیا فائل ایگزٹ ہی نہیں کرتی یہاں پہ اگین جس طرح میں نے ایکس ایم ایل کے کیس میں بات کی تھی بہت ساری ایکسیپشنس آ سکتی ہیں جنہیں آپ کو ہینڈل کرنا چاہیے لیکن سمپل اگزامپل میں ہم نے نہیں کیا آپ کی پرمیشن ایکسیپشن آ سکتی ہے کہ اس فائل کو ڈیلی ایگزٹ کرتی ہے لیکن آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے تو یہ سارے کیسز آپ کو یہاں پہ ٹرائی کیچ سے ایکسیپشنس ہینڈل کرنی چاہیے نیکسٹ ایگزامپل میں ہم ایک ڈائریکٹری ڈیلیٹ کریں گے ڈائریکٹری ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم file system dot I O کی فائل کلاس کے بجائے ڈائریکٹری کلاس کے تھرو کام کریں گے اور ڈائریکٹری کلاس کے اسی طرح سے کچھ اسٹیٹک میتھڈس ہیں جن میں سے اس وقت ہم ڈیلیٹ کا میتھڈ یوز کرنے لگیں اور ہم اسی طرح سے فائل ڈاٹ ایگزسٹ کی جگہ ڈائریکٹری ڈاٹ ایگزسٹ سے چیک کرتے ہیں کوئی ڈائریکٹری ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اور اگر وہ ڈائریکٹری ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم اس کا ڈاٹ ڈیلیٹ کال کر رہے ہیں ٹیسٹ ڈی آئی آر کا اور پھر اس کے بعد اگر وہ ایگزٹ نہیں کرتی تو ہم نے کہہ دیا کہ ڈائریکٹری ڈیلیٹڈ ادروائز ول سے کہ directory does not yet exist again اگر وہ ڈائریکٹری ایم ٹی نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی انلیس کہ میں ایک آپشنل سیکنڈ پیرامیٹر ڈیلیٹ کو پاس کروں ٹرو کا اگر میں ٹرو پیرامیٹر پاس کروں گا تو وہ فورس ڈیلیشن ہے کہ آل دو کہ اس کے کانٹینٹس ایگزٹ کرتے ہیں پھر بھی اسے ڈیلیٹ کر دو اگر میں وہ نہیں پاس کرتا اور میں نے کوئی چیک بھی نہیں لگایا ہوا تو یہ ایک ایکسیپشن آئے گی جسے کیچ کرنا چاہیے نیکسٹ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں فائل کو ری نیم کرنے کی فائل کو ری نیم کرنے کے لیے ہم فائل کا موو میتھڈ یوز کرتے ہیں ہم نے کس طرح سے کوڈ لکھا ہم نے یوزر سے پوچھا کہ ایک نیا نام بتائے اس فائل کے لیے please enter new name for this file اور ہم نے کنسول ڈاٹ ریڈ لائن سے وہ نیم لیا اور ایک سمپل سا چیک لگایا کہ وہ نل ایم ٹی اسٹرنگ نہ ہو لیکن اگین یہاں پہ آپ کے نیم کی فائل نیم کی بڑی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کچھ کریکٹرز اس میں نہیں آ سکتے اس کی لینتھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آلریڈی ایگزسٹ نہ کرے ان سارے کیسز میں اگر موو فیل ہو گیا تو آپ کو ایکسیپشن آئے گی جو کہ ہم نے یہاں پہ سمپل ایگزامپل میں کیچ نہیں کی ہوئی ہم نے فائل ڈاٹ موو کیا اور اسے اولڈ نیم اور نیو نیم دونوں پاس کر دیے اور اس کے بعد اگر نیو نیم کے نام سے فائل ایگزٹ کرتی ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ file was rename to this new name آل دو کہ ہم نے یہ چیک نہیں لگایا یہاں پہ ایون کہ نیو نیم آلریڈی تو نہیں ایگزٹ کرتا تھا تو اس میں ایرر چیکس کی اور ایکسیپشن ہینڈلنگ کی کمی ہے لیکن کی فنکشن جو نیا میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں وہ موو کا ہے موو کے میتھڈ سے آپ ایک فائل کو ایک ڈائریکٹری سے بھی دوسری ڈائریکٹری میں لے جا سکتے ہیں اور اسی ڈائریکٹری میں اس کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں نیکسٹ یہ دیکھیں کہ ہم نے سیم طریقے سے ڈائریکٹری ڈاٹ موو کا میتھڈ یوز کیا ہے اب ہم نے ایک ڈائریکٹری کو رینیم کیا ہے یا ایک ڈائریکٹری کو ایون دوسرے ڈائریکٹری ٹری میں موو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نئی ڈائریکٹری کریٹ کرنے کے لیے ہم directory dot create directory static method ہے یہ یوز کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے کنسول ڈاٹ ریڈ لائن سے نیا ڈائریکٹری نیم لیا ہے اور کریٹ ڈائریکٹری کی ہے اور اس کے بعد اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم نے یوزر کو میسج دے دیا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے یہ ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھیں system dot file system dot I O dot file اور system dot I O dot directory کے اسٹیٹک میتھڈس کی جن کے تھرو ہم ڈائریکٹریز کریٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ری نیم کر سکتے ہیں یا فائلس ڈیلیٹ کر سکتے ہیں رینیم کر سکتے ہیں کریٹ کرنے کے لیے ہم نے فائل اسٹریم رائٹر کے تھرو ایک میتھڈ دیکھا اور ایک فائل کے تھرو رائٹ آل یا پینڈ آل کا میتھڈ دیکھا جس سے نئی فائلس کریٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم ایک فائل انفو اور ڈائریکٹری انفو کی کلاسز ہیں یہ ان کے تھرو ہم ڈفرینٹ فائلس یا ڈائریکٹریز کی انفارمیشن لے سکتے ہیں یا ان ڈائریکٹریز کے اندر کون سی فائل ہیں ان کی انفارمیشن لے سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے فائل انفو کے تھرو اپنی ہی اسمبلی جو رننگ اسمبلی ہے اس کے متعلق کچھ انفارمیشن لیتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے system dot reflection dot assembly reflection کی ابھی ہم بات کریں گے بٹ بیسیکلی یہ جو ریفلیکشن کے اندر اسمبلی کی کلاس آپ کی اسمبلی کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور اس کا ایک اسٹیٹک میتھڈ ہے گیٹ ایگزیکیوٹنگ اسمبلی جو اسمبلی آپ کی ایگزیکیوٹ کر رہی ہے جو کرنٹ اسمبلی ہے ڈاٹ لوکیشن جس لوکیشن پہ وہ پڑی اس کا فل نیم آ جائے گا تو اب ایک فل پاتھ نیم ہمارے پاس آ گیا اور ہم نے ایک نیو فائل انفو کا آبجیکٹ بنایا جو اس اس فل فائل نیم کے کورسپونڈنگ بنے گا تو اس نیو فائل انفو اس کے تھرو ہم اس اپنی ایگزیکیوٹنگ اسمبلی کی کچھ فائل انفارمیشن ریڈ کر سکتے ہیں فائل انفارمیشن ہم کیا ریڈ کرنے لگے ہم یہاں پہ اس کا نام اس کے نمبر آف بائٹس اس کے لاسٹ ماڈیفائڈ اس کا فل پاتھ یہ ساری چیزیں ہم کیسے ایکسیس کر رہے ہیں ایف آئی جو ہمارا فائل انفو کا آبجیکٹ ہے اس کا dot name dot length dot last write time اور ڈاٹ فل نیم کر کے ہم یہ ساری فائل انفارمیشن اپنی ایگزیکیوٹنگ اسمبلی کے بارے میں ریڈ کر لی جس طرح فائل انفو ہے اسی طرح ڈائریکٹری انفو بھی ہے جسے ایک ڈائریکٹری نیم دیتے ہیں اور وہ اس کے کورسپونڈنگ ایک ڈائریکٹری انفو کا آبجیکٹ دیتا ہے اس ایگزامپل میں ہم نے directory info D I is equal to new directory info کیا ہے اور پھر ایک اور ہم نے system dot I O dot path ایک کلاس ہے جس کا ایک static method get directory name کا میتھڈ یوز کیا ہے path dot get directory name اور ہم نے اسے وہی پاس کیا system dot reflection dot assembly dot get executing assembly dot location تو یہ جو لوکیشن ہے یہ ایک فل فائل کی لوکیشن ہے اور جو path dot get directory name ہے یہ اس میں سے فائل نیم اسٹرپ کر دے گا اور آپ کے پاس ڈائریکٹری نیم آ جائے گا یہ ڈائریکٹری نیم آپ ایک ڈائریکٹری انفو کے آبجیکٹ کو دیں گے تو اب آپ اس ڈائریکٹری کے بارے میں کوئی انفارمیشن سیکھ کر سکتے ہیں یعنی اب آپ کے پاس ایک ویریبل آ گیا جو آپ کی ڈائریکٹری انفو ہے اس ڈائریکٹری کی جس میں آپ کی ایگزیکٹنگ اسمبلی کی ایگزیکٹیبل پڑی ہوئی ہے ہم نے if D I is not equal to null کہ کسی وجہ سے ہمارے پاس وہ ڈائریکٹری انفو نہیں آ سکی اگر نل نہیں ہے تو اب ہم نے فائل انفو کا ایک فائل انفو کی ارے لی ہے which is equal to D I dot get files اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ڈائریکٹری انفو یا اس ڈائریکٹری کے اندر جتنی فائلس ہیں ان کی ہمیں لسٹ دے دے اور فار ایوری فائل ہمیں اس کا فائل انفو کا آبجیکٹ دے جس میں اس کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے جیسے ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں دیکھا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ if sub files dot length is greater than zero یعنی اس ڈائریکٹری کے اندر ایکچولی فائلس ہیں اور اس پرٹیکولر کیس میں ہوں گی کیونکہ آپ نے ایگزیکیوٹنگ اسمبلی کی ڈائریکٹری دی ہے تو اس میں ایٹ لیسٹ ایگزیکیوٹنگ اسمبلی تو پڑھی ہوئی ہے اس کی لینتھ گریٹر دین زیرو ہے تو ہم کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا فائلس کالن اور پھر فار ایچ فائل ہم نے اس کا نام اور اس کی لینتھ پرنٹ کر دی ان بائٹس تو یہ جس ڈائریکٹری میں ہماری ایگزیکیوٹنگ اسمبلی پڑھی ہے اس کی ساری فائلس کی لسٹ پرنٹ ہو جائے گی وتھ دیئر سائزز اگر ہم اس کی فائلس کے علاوہ اس کی سب ڈائریکٹریز بھی پرنٹ کرنا چاہیں تو ہم D I dot get directories کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے D I dot get files کیا جو ہمیں فائل انفو کی ارے دیتے ہیں اس طرح D I dot get directories کریں تو وہ ہمیں اس کی ڈائریکٹریز سب ڈائریکٹریز کی لسٹ دے گا جو کہ سارے ڈائریکٹری انفو کے آبجیکٹس ہوں گے اور ہم نے یہاں پہ اس ایگزامپل میں for each sub directory console dot write line کیا اور اس میں سب ڈائریکٹری کا نام دے دیا تو یہ جو گیٹ فائلس اور گیٹ ڈائریکٹری کے میتھڈس ہیں یہ آرگومنٹس بھی لیتے ہیں آپ فار ایگزامپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ D I dot dot get files اور اسے دے دے دیں اسٹار ایگزی تو وہ آپ کو صرف گا یا اسے آپ سیکنڈ پیرامیٹر میں ایون یہ کہہ سکتے ہیں تھرو این اینومریٹڈ کانسٹینٹ کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں اسٹار ڈاٹ ایگزی ساری سب ڈائریکٹریز کے اندر سرچ ہوں یا صرف جس ڈائریکٹری کے اندر آپ کال کر رہے ہیں اس میں سرچ ہوں یا آپ کی کوئی ٹیمپریری لاگ فائلس ہیں جن کا ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہے log some number dot text تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں لاگ اسٹار ڈاٹ ٹیکسٹ یہ ساری دے دے تو یہ ساری کی ساری آپ کے پاس گیٹ فائلز یا گیٹ ڈائریکٹریز کے آپشنل پیرامیٹرس کے تھرو آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی فائلس یا کون سی ڈائریکٹری چاہیے ان دا اینڈ جب آپ کے پاس ایک نام آ جائے گا تو آپ اس نام کے اگینسٹ ادھر فائل انفو بنا سکتے ہیں اف اٹس اے فائل اور اف اٹس اے ڈائریکٹری آپ اس کے نیو ڈائریکٹری انفو بنا سکتے ہیں اور اس کی ساری فائل یا ڈائریکٹری انفو فیچ ہو کے اس ویریبل میں آ جائے گی جہاں سے آپ اسے کوئری کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ریفلیکشن ریفلیکشن کیا ہوتی ہے ریفلیکشن کی ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی جس میں ہم نے اپنی اسمبلی کا ایگزیکیوٹنگ اسمبلی کا نیم لیا ہے لیکن یہ بڑی سمپل ایگزامپل ہے ہم اس سے more complicated things through reflection کریں گے لیکن ہم بہت ایڈوانس چیزیں نہیں کریں گے بٹ انف کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ریفلیکشن کیا کچھ کر سکتی ہے ریفلیکشن ہوتی کیا ہے ریفلیکشن یہ ہے کہ آپ ایک رننگ ایگزیکیوٹیبل میں اپنی ہی اسمبلی کو آبزرو کر سکیں یا اپنے ہی ڈفرینٹ چیزوں کو ٹریورس کر سکیں مثلا آپ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کی اسمبلی میں کون کون سی ٹائپس ڈیفائنڈ ہیں ان ٹائپس کے کون سے میتھڈس ہیں ان میتھڈس کے کیا پیرامیٹرس ہیں کہ آپ کے لوکل ویریبلس کیا ہیں ان کی ویلیو کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کوئری کر سکیں رن ٹائم پہ اپنی ہی اپلیکیشن یا اپنے ہی میتھڈ کے بارے میں یا کسی بھی تھرڈ پارٹی لوڈیڈ کلاس کے بارے میں تو ریفلیکشن کے کا مطلب یہ میں نے ایک کلاس لوڈ کی یا ایک تھرڈ پارٹی لائبریری یوزر نے انپوٹ کیا اور میں نے لوڈ کی اور مجھے نہیں پتا کہ اس تھرڈ پارٹی لائبریری میں کیا کیا کچھ موجود ہے لیکن میں تھرو ریفلیکشن یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ٹائپس ہیں یا وہ ٹائپس کن کن انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں مے بی میں ان میں سے کچھ ایسی ٹائپس جو کچھ اسپیسیفک انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کرتی ہوں ان کے انسٹنس بنا کے ان پہ آپریٹ بھی کر سکوں تو یہ سارا کچھ ہم تھرو ریفلیکشن کرتے ہیں اور ریفلیکشن کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کسی چیز کی ٹائپ کوئری کرنا یعنی آپ کے پاس ایک ٹائپ کا آبجیکٹ کہ کسی چیز کی ٹائپ کیا ہے وہ ایک آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ادھر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اسمبلی لے کے یا تو اسمبلی کا آبجیکٹ بنائیں فار سم اسمبلی جو ڈسک پہ پڑی ہوئی ہے یا فار ایگزیکیوٹنگ اسمبلی اس سے کہیں کہ مجھے ساری ٹائپس دے دو اور دوسرا طریقہ یہ کہ میں اپنی کوئی ٹائپ لوں ادھر کلاس نیم اور ویریبل نیم اور اس سے سی شاپ سے کہوں کہ اس کا کورسپونڈنگ ٹائپ آبجیکٹ مجھے دو یعنی کیپیٹل ٹی ٹائپ جو ہے یہ ایک کلاس ہے اور ہر ٹائپ کے اگینسٹ ہر سی شاپ کی ٹائپ کے اگینسٹ ہر کلاس کے اگینسٹ ایک ٹائپ کا آبجیکٹ ہے اور وہ آبجیکٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس سے میں اس آبجیکٹس کے میتھڈس کیوری کر سکتا ہوں کنسٹرکٹرس کیوری کر سکتا ہوں اور اس کے ممبرس کیوری کر سکتا ہوں اس کی پراپرٹیز کیوری کر سکتا ہوں یہ ساری چیزیں اور یہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہم کوئری تھرو ریفلیکشن کر رہے ہیں تو پہلی اگزامپل میں ہم دو ایک ویریبل اور ایک کلاس دونوں کے ٹائپ آبجیکٹ کوری کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک اسٹرنگ اس مین میں ایک اسٹرنگ بنایا اور string console dot write line کیا ہے اور اس اسٹرنگ کا نام ٹیسٹ ویریبل کا نام ہے ٹیسٹ ڈاٹ گیٹ ٹائپ کیا یعنی کسی بھی ویریبل کا اگر ہم ٹائپ لینا چاہیں تو ہم گیٹ ٹائپ سے لے سکتے ہیں تو ٹیسٹ ڈاٹ گیٹ ٹائپ اور یہ ہمارے پاس ٹائپ آبجیکٹ آ گیا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیپیٹل ٹی سے ٹائپ نام کی ایک کلاس ہے جس کا ایک نیا انسٹنس کریٹ ہوا ہے فار دس ٹائپ اور اس کے تھرو میں اس ٹائپ کے کافی سارے کام کر سکتا ہوں جس میں سے ایک کام ہے اس ٹائپ کا فل نیم لینا تو ٹائپ ڈاٹ فل نیم مجھے اس کا اسٹرنگ یعنی جو اس کا کی جو اس کا نام ہے اسٹرنگ نام وہ دے دے گا اور وہ اسکرین پہ پرنٹ ہو جائے گا ایک اور طریقہ ہے کہ اگر میرے پاس کلاس نیم ہو یا ٹائپ نیم ہو جیسے for example int thirty two یہ کلاس کا نام ہے اور اس کی مجھے ٹائپ لینی ہے تو اس پہ میں گیٹ ٹائپ کے بجائے ٹائپ آف کا کی ورڈ یا آپریٹر یوز کروں گا تو type of int thirty two کا مطلب ہے وہ ٹائپ کا آبجیکٹ جو انٹ تھرٹی ٹو کی ٹائپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اگین میں ڈاٹ فل نیم کر کے اس کا نیم کوئری کر سکتا ہوں یہ تو تھی اگزامپل جس میں میں نے ایک ویریبل اور ایک کلاس کے ٹائپ آبجیکٹس گیٹ کیے کیسے ادھر گیٹ ٹائپ فار ویریبلس یا ٹائپ آف فار کلاسز یعنی کلاس کے نام پہ ہم ٹائپ آف کر رہے ہیں دوسری ایگزامپل میں ہم ایک اسمبلی کی ساری ٹائپس کو کوئری کرتے ہیں اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ہم نے assembly dot get executing assembly سے اسمبلی کا آبجیکٹ لے لیا اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو ہم نیو اسمبلی کر کے کوئی name by name assembly load بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ٹائپ رے میں assembly types is equal to assembly dot get types یہاں پہ اسمبلی وہ انسٹنس ہے جو ہم نے کریٹ کیا ہے اور اس کا جو گیٹ ٹائپس میتھڈ ہے وہ آپ کو ساری کی ساری ٹائپس کی لسٹ دے دے گا جو آپ کے پاس یہاں ٹائپ ارے میں آ گئیں تو یہ ایک میتھڈ ہے آپ کی اسمبلی کیا ہوتی ہے اسمبلی ایک سیٹ آف کلاسز ہیں کلاسز مینس ٹائپس تو جب آپ گیٹ ٹائپس کریں گے تو ایک اسمبلی کے اندر جتنی کلاسز ہیں ان کی آپ کو لسٹ آ جائے گی اس لسٹ میں ہم نے فوریچ کر کے ٹریورس کیا اور ہر ہر جو ٹائپ ہے اس کا ڈاٹ نیم پرنٹ کر دیا تو ہمارے پاس ہر کلاس کا جو اسمبلی کے اندر ہر کلاس کا نام آ جائے گا اور اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہم نے ایک ڈمی کلاس ایڈ کر دی تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ دو آؤٹ پٹس دو تو چیزیں پرنٹ ہوں بیکاز ادر وائز اس ایگزیکیوٹنگ اسمبلی میں صرف ایک ہی کلاس ہونی تھی تو ہم نے اس آؤٹ پٹ کو رچ کرنے کے لیے ایک ڈمی کلاس بھی پرنٹ کر دی تو یہ ہم نے دیکھا کہ ٹائپس جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹائپ کیسے لے سکتے ہیں through a variable through a class اور تھرو این اسمبلی کی ساری ٹائپس لے کے ہم کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں but once you have a type then what you can do then you can do anything which you can do without reflection using یعنی ریفلیکشن آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو وداؤٹ ریفلیکشن ہو سکتے ہیں جس میں پہلی چیز ہے اس کا میتھڈ اس کا انسٹنس کریٹ کرنا یعنی ہم نیو کر کے ایک انسٹنس کریٹ کر سکتے ہیں ایک ٹائپ کا یوزنگ ریفلیکشن اور اس کا کوئی میتھڈ انوک کر سکتے ہیں یوزنگ ریفلیکشن یعنی ہم ڈاٹ میتھڈ نیم نہیں کوڈ میں لکھیں گے بلکہ ایک اسٹرنگ کے تھرو یہ کوئری کریں گے کہ یہ میتھڈ انوک کر دو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ٹیسٹ کلاس بنائی ہے اور اس ٹیسٹ کلاس کے اندر ایک ٹیسٹ ویلیو ہے اور ایک اس کا ٹیسٹ میتھڈ ہے جو ایک نمبر لیتا ہے اور وہ وہ 42 میں ایڈ کر کر کے نمبر ریٹرن رہا ہے اور ہم اس کلاس کو اور اس میتھڈ کو اس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کریں گے تھرو ریفلیکشن اور اس میتھڈ کو انووک کریں گے تھرو ریفلیکشن کیسے کر رہے ہیں ہم ہم ٹائپ ٹائپ جو میں نے آپ کو کہا تھا کسی بھی ٹائپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹائپ آف ٹیسٹ کلاس ہم نے ٹیسٹ کلاس چونکہ ایک کلاس نیم ہے اس لیے اس پہ ٹائپ آف آپریٹر یوز کیا ہمیں وہ ٹائپ آبجیکٹ مل گیا جو اس کلاس کے کورسپونڈنگ ہے جس کے تھرو ہم اس پہ ریفلیکشن کر سکتے ہیں اس آپریٹر پہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک انسٹنس کریٹ کریں انسٹنس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کو کنسٹرکٹر کی ضرورت ہے کنسٹرکٹر آپ کیسے لے سکتے ہیں آپ ٹائپ کا گیٹ کنسٹرکٹر میتھڈ انوک کریں گے گیٹ کنسٹرکٹر میتھڈ میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا کنسٹرکٹر چاہیے تو یہاں پہ ہمیں چونکہ ایم ٹی کنسٹرکچر جو کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہوتا ہے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر چاہیے تو ہم نے اسے system dot type dot empty types pass کیا اس کا یہاں پہ مطلب یہ کہ مجھے وہ کنسٹرکٹر دو جو کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ سارے کنسٹرکٹرس کی لسٹ لیں اور اس میں سے چوز کر لیں بٹ یہاں پہ ہم نے کہا کہ ہمیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دے دو اس کے بعد ہم نے چیک کیا کہ یہ نل تو نہیں کیونکہ ایسی بھی کلاس ہو سکتی ہے جس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہ ہو پیرامیٹرز ہی لیتا ہو لیکن چونکہ اس پرٹیکولر کلاس میں ہم نے کوئی کنسٹرکٹر نہیں دیا تو کمپائلر نے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا دیا ہے ونس کنسٹرکٹر ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب ہم اس آبجیکٹ کا انسٹنس کریٹ کر سکتے ہیں ہم اس کوڈ میں ٹیسٹ کلاس کا کیورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہے کیونکہ ہم ریفلیکشن سے سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم آبجیکٹ انسٹنس کریٹ کرتے ہیں object instance is equal to constructor dot invoke اور انووک کو ہم نے نل پاس کیا ہے ہم ابھی دیکھیں گے کہ یہ نل کیوں پاس کیا ہے بیسیکلی یہاں پہ ایک آبجیکٹ ارے پاس ہوتی ہے جس میں سارے آرگومنٹس پاس ہوتے ہیں بس اس کیس میں آپ کے پاس کوئی آرگومنٹس نہیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر ہے تو ہم نے کنسٹرکٹر ڈاٹ انووک کال کیا یہ انووک ایکچولی ٹائپ کلاس کا میتھڈ ہے اور اس کیس میں ہمارے پاس یہ جو کنسٹرکٹر انفو ہے کنسٹرکٹر انفو کے اندر ڈاٹ انوک ہو سکتا ہے یا میتھڈ انفو کے اندر انووک ہو سکتا ہے تو ٹائپ سے ہم نے گیٹ کنسٹرکٹر لیا کنسٹرکٹر پہ ہم نے انووک کال کیا جس سے ہمیں ایک نیا ٹیسٹ کلاس کا انسٹنس مل گیا جسے ہم نے آبجیکٹ انسٹنس میں اسٹور کر لیا پھر ہم نے میتھڈ انفو لی method info method info is equal to test type dot get method جس طرح گیٹ کنسٹرکٹر ہوتا ہے اس طرح گیٹ میتھڈ بھی ہوتا ہے اور میتھڈ میں ہمیں صرف اس کا نام دینا ہے جو یہاں پہ ہمارے اس کیس میں صرف ٹیسٹ میتھڈ ہے تو ٹیسٹ میتھڈ کے کورسپونڈنگ ایک میتھڈ انفو کا آبجیکٹ بنا جو ہمارے پاس آ گیا جس طرح کنسٹرکٹر انفو پہ انووک ہو سکتا ہے اسی طرح میتھڈ انفو پہ بھی انووک ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم نے کیا میتھڈ انفو ڈاٹ انووک اب انووک کو دو چیزیں چاہیے انووک کو چاہیے کہ کس انسٹنس پہ انووک کرنا ہے اور کیا پیرامیٹرس دینے نارملی جب آپ کوئی میتھڈ انووک کرتے ہیں تو ایک انسٹنس ڈاٹ میتھڈ نیم ہوتا ہے تو اس سے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس انسٹنس جس پہ ڈاٹ ہوئے اس پہ کال کرنا ہے بٹ یہاں پہ ہم ریفلیکشن کے تھرو کر رہے ہیں ہم ایک میتھڈ انفو ڈاٹ انوک کر رہے ہیں تو ہمیں ایکسپلسٹلی بتانا پڑے گا کہ کس انسٹنس پہ انووک کرنا ہے جو کہ یہاں پہ ہم یہ جو آبجیکٹ انسٹنس ہے یہ انسٹنس پاس کر دیا اور سیکنڈ آرگومنٹ ہماری ایک آبجیکٹس کی ارے ہے جس میں اس کے سارے آرگومنٹس جا رہے ہیں تو ہم نے ایک نیو آبجیکٹ رے بنائی اسے ان پلیس انیشلائز کیا اور اس میں ایک آرگومنٹ ٹین پاس کیا اس لائن سے ہمارا یہ ٹیسٹ میتھڈ انووک ہوگا اور یہ 42 پلس 10 ہمیں 52 ریٹرن کرے گا جو اس کنسول ڈاٹ رائٹ لائن سے پرنٹ ہو جائے گا تو یہ ایگزامپل میں ہم نے کافی ساری نئی چیزیں دیکھی ہیں پہلی ایگزامپلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ٹائپ کا آبجیکٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی ویریبل یا کسی بھی کلاس کا کورسپونڈنگ ٹائپ کا آبجیکٹ جس کے تھرو ہم اس کی ساری کوئری اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے اس ٹائپ کے آبجیکٹ کے تھرو اس کے کنسٹرکٹر کوئری کرنا اور اس کے میتھڈس کوئری کرنا دیکھا ہے کہ ہم نے اس کا کنسٹرکٹر جو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کوئری کیا اس کے بعد اس کا ایک میتھڈ کوئری کیا اور اس دونوں کنسٹرکٹر انفو اور میتھڈ انفو جو ریٹرن ہوتے ہیں اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاٹ انوک کیسے کال کرتے ہیں اور رن ٹائم پہ صرف ہمیں کلاس کا نام پتا ہو میں بھی یوزر ان پٹ کر رہا ہو ایک فنکشن کا نام یوزر انپٹ کر رہا ہو اسٹرنگ آ رہا ہے ہم اسے اس طریقے سے انووک کر سکتے ہیں ریفلیکشن کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم ویریبلس کو یوزر کی ان پٹ کی بیس پہ چینج کریں گے اس ایگزامپل میں ہم نے ایک تین اسٹیٹک انٹیجرس بنائے اے بی سی اور اس کے بعد ہم نے کنسول پہ رائٹ لائن کیا A plus B plus C اور اس کی ویلیو پرنٹ کی کہ ان تینوں کو ایڈ کریں تو اس وقت اس کی یہ ویلیو ہے اس کے بعد ہم نے یوزر سے کہا کہ just enter the name of the variable you want to change یعنی اے بی یا سی مجھے بتا دو اور میں اس ویریبل کو چینج کر دوں گا یوزر سے ہم نے ریڈ لائن سے ویریبل نیم لیا اب ہمارے پاس ویریبل کا نام ایک اسٹرنگ میں ہے ہم اس اسٹرنگ کو یوز کر کے ڈائریکٹلی ویریبل کو نہیں چینج کر سکتے تو ہم کیسے کریں گے ہم ریفلیکشن سے کریں گے ریفلیکشن میں ہم نے سب سے پہلے ٹائپ ٹائپ آف سے ٹائپ کا آبجیکٹ کریٹ کیا ٹائپ کے آبجیکٹ میں ہم کلاس پروگرام میں ہیں تو ہم نے ٹائپ آف پروگرام کیا ہمارے پاس اپنی کرنٹ کلاس کی کورسپونڈنگ ٹائپ آبجیکٹ آ گیا اس کے بعد ہم نے فیلڈ انفو کیونکہ ہم یہ جو اے بی سی ہیں یہ پرائیویٹ اسٹیٹک انٹیجرس ہیں یہ ہماری کلاس کی فیلڈز ہیں یعنی ممبر ویریبلس ہیں ان ممبر ویریبلس کے لیے ہم نے فیلڈ انفو کا آبجیکٹ کریٹ کیا جس میں ہم نے ٹی ڈاٹ گیٹ فیلڈ کیا اور اسے ویریبل نیم پاس کیا جو یوزر نے انپوٹ کیا تھا یعنی اے بی یا سی اور اس کے بعد اسے بتایا کہ یہ انومریشن کے تھرو کہ یہ نان پبلک ہے اور یہ اسٹیٹک ہے تاکہ وہ اسے اس فیلڈ کو ہمیں ریٹرن کر سکے اور اس کے بعد اس if field info is not equal to null یہ نل کب ہوگا جب یوزر کچھ اور ٹائپ کر دے گا ڈی ٹائپ کر دے یا اے بی سی اکٹھا ٹائپ کر دے نان نل کب ہوگا جب یوزر یا ادھر اے یا بی یا سی ٹائپ کرے جو ایکچولی کلاس کے ممبر فیلڈس ہیں اگر یوزر ان تینوں میں سے کوئی ویلیو انٹر کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دا کرنٹ ویلیو آف اس کے بعد اس فیلڈ انفو ڈاٹ نیم لیتے ہیں جو کہ وہی ہوگی ایکچولی جو یوزر نے ٹائپ کی ہے اے بی یا سی اور اس کے بعد ہم نے ایک نیا میتھڈ یوز کیا field info dot get value کا یہ جو گیٹ ویلیو کا میتھڈ ہے یہ اس کی کرنٹ ویلیو ہمیں دے گا وہ کرنٹ ویلیو ہم نے پرنٹ کی اس کے بعد یوزر سے ہم نے new value console dot read line کے تھرو لی اور اس کے بعد ہم نے انٹ ڈاٹ ٹرائی پارس کے تھرو وہ نیو ویلیو ایک انٹیجر میں اسٹور کرنے کی کوشش کی یہ ٹرائی پارس ہم نے اور ایف کیوں یوز کیا ہے کہ یوزر اگر کچھ کریکٹرس انٹر کر دے یا کوئی ایسی چیز انٹر کر دے جو انٹیجر ہو ہی نہ تو ہمیں پہلے پتہ چل جائے اگر یوزر ایک انٹیجر انٹر کرتا ہے جو کہ صحیح ایک پراپر انٹیجر ہے تو ہم نے field info dot set value call کیا اور اس سیٹ ویلیو کے تھرو ہم نے اسے یہ نیو انٹ پاس کیا اور یہ نیو انٹ اسائن ہو گیا اچھا یہ جو سیٹ ویلیو اور گیٹ ویلیو ہیں ان دونوں کا آپ دیکھیں پیرامیٹر ایک نل پیرامیٹر ہے سیٹ ویلیو کا پہلا پیرامیٹر نل ہے اور گیٹ ویلیو کا اونلی پیرامیٹر نل ہے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایگزامپل میں ہم نے میتھڈ انفو یوز کیا تھا اور اس میں پہلا پیرامیٹر انسٹنس تھا جس انسٹنس پہ ہم آپریٹ کرنے جا رہے ہیں اس کیس میں یہ نل کیوں ہے کیونکہ یہ اسٹیٹک ممبرس ہیں اور اسٹیٹک ممبرس آپ کو یاد ہوگا کہ کسی انسٹنس کو بلانگ نہیں کرتے بلکہ ٹائپ کو بلانگ کرتے ہیں تو یہ نل پیرامیٹر یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کلاس کے اسٹیٹک ممبر کی بات کر رہے ہیں سیٹ ویلیو میں ہم نے اسٹیٹک ممبر کے لیے یہ جو نیو انٹ تھا جو ٹرائی پارس کر کے ہم نے آؤٹ پٹ لیے وہ سائن کر دیا اور کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا کہ A plus B plus C کی اب کیا ویلیو ہے وہ آف کورس چینجڈ ویلیو ہوگی یوزر نے جو اے بی یا سی میں سے انٹر کیا اور اس کی ویلیو دی وہ آؤٹ پٹ ہوگی تو ہم نے یہ کیا دیکھا ہم نے ریفلیکشن کے تھرو ٹائپس کوئری کرنا کنسٹرکٹرس کوئری کرنا میتھڈس کوئری کرنا کنسٹرکٹرس اور میتھڈ انووک کرنا ہم نے فیلڈس کوئری کرنا فیلڈس کی ویلیو سیٹ کرنا گیٹ کرنا یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ہم نے ایک ہائی لیول اوور ویو لے لیا ہے کہ ریفلیکشن ہمارے لیے کیا کیا کچھ کر سکتی ہے کچھ ایگزامپلس میں نے دیں تھرڈ پارٹی لائبریری لوڈ کر کے آپ کچھ اسپیسیفک کلاسز سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ یوزر ان پٹ کی بیس پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں آپ ریفلیکشن کے تھرو کر سکتے ہیں ایسے third party tools build up ہو سکتے ہیں جو آپ کی آپ کی اسمبلی کو لے کے ریفلیکشن کے تھرو اس کی ساری حرکی ڈسپلے کر دیں اور آپ کو ڈفرینٹ انالیسز کر کے دے دیں یا آپ کو ایگزٹنگ بائنری آپ کے پاس موجود ہے ایون بائنری اسمبلی میں آپ کو وہ پروسیس کر کے اس کے متعلق انفارمیشن دے سکتے ہیں ہم ابھی ایک ایگزامپل لیں گے جس میں ہم ریفلیکشن کو اسی طرح ایک سمپل سا یوزفل سینریو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے ابھی تک ہم نے اس کے فیچرز دیکھے میتھڈز ان کرنا آبجیکٹس کریٹ کرنا ویلیوز چینج کرنا اور اب ہم دیکھیں گے کہ ان ساروں کی کمبینیشن سے ہم ایک چھوٹا سا یوزفل فیچر بنانے کی کوشش کریں گے یوزفل فیچر ہم کیا بنائیں گے ہم ایک چھوٹا سا پروگرام ہوگا جس کی settings across different execution save رہیں گی وہ آپ سے نیم اینڈ ایج پوچھ لے گا اور ہر بار جب آپ اس پروگرام کو لوڈ کریں گے تو آپ اس پروگرام کو یاد ہوگا کہ آپ نے کیا نیم یا ایج انٹر کی تھی اور وہ آپ کو اس کے حساب سے گریٹ کرے گا ہوگا کیا ایک ہم کلاس بنائیں گے پرسن کی اس کے اندر دو پراپرٹیز بنائیں گے اور وہ پراپرٹیز کا لوڈنگ اور سیونگ کوڈ ہم تھرو ریفلیکشن لکھیں گے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کسٹمائز بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ سیدھا ان پراپرٹیز کو ریڈ یا رائٹ کرے لیکن جب ہم تھرو پراپرٹیز یا تھرو ریفلیکشن کے تھرو پراپرٹیز ریڈ یا رائٹ کریں گے تو ہمارا لوڈنگ یا سیونگ کوڈ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا کہ ہم کس کلاس میں کام کر رہے ہیں اور ایونچولی ایسی بھی لائبریریز ایگزسٹ کرتی ہیں جو آپ کے کسی بھی کلاس کو اس طریقے سے لوڈ یا سیو کرنے دیتی ہیں تھرو ریفلیکشن تو ہم اس وجہ سے ان دو پراپرٹیز کو تھرو ریفلیکشن ریڈ اور رائٹ کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے یہ پرسن کی کلاس بنائی ہے اس کلاس کے اندر دو پراپرٹیز ہیں آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹیز جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں خالی گیٹ سیٹ لکھا ہے بیک اینڈ پہ بیکنگ اسٹور خود ہی سے بن جائے گا جب ہم سیٹ کریں گے تو ویلیو سائن ہو جائے گی گیٹ کریں گے تو ویلیو ریٹرن ہو جائے گی انٹرسٹنگ فنکشن ہے اس میں لوڈ اور سیو کا تو ون بائی ون اسے دیکھتے ہیں وہ کیسے کام کر رہا ہے سیو کا فنکشن وہ فنکشن ہے جو ان ویلیوز کو فرسٹ ٹائم سیو کرے گا وہ کیسے کرتا ہے وہ دس ڈاٹ گیٹ ٹائپ اب ہم نے ایک ڈفرینٹ طریقے سے ٹائپ لی ہے ہم نے انسٹنس ہو تو ہم گیٹ ٹائپ کرتے ہیں کلاس نیم ہو تو ہم ٹائپ آف کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دس کرنٹ انسٹنس کو پوائنٹ کرتا ہے تو ہم نے دس ڈاٹ گیٹ ٹائپ کر لیا دس ڈاٹ گیٹ ٹائپ کرنے کے بعد ہم نے اس ٹائپ کی ٹائپ ڈاٹ گیٹ پراپرٹیز کی جس طرح سے میتھڈ انفو ہوتا ہے کنسٹرکٹر انفو ہوتا ہے فیلڈ انفو ہوتا ہے اسی طرح سے پراپرٹی انفو ہے جس میں ہمارے پاس ساری پراپرٹیز کی لسٹ آ گئی اس کے بعد ہم نے ایک ٹیکسٹ رائٹر یوز کیا جو text writer new stream writer اور settings dot dat stream writer کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں اسٹریم رائٹر بیسیکلی آپ کی ایک فائل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں لکھنے دیتا ہے اس کے بعد ہم نے فوریچ کیا فوریچ پراپرٹی ان فو ان پراپرٹیز یعنی جتنی پراپرٹیز ہماری کرنٹ ٹائپ میں ایگزٹ کرتی ہیں ان پہ آئیٹریٹ کیا ہے اور T W dot write line کر کے اس پراپرٹی کا نیم ورٹیکل بار اور اس پراپرٹی ڈاٹ گیٹ ویلیو اور ویلیو میں کیا چیزیں پاس ہوتی ہیں پہلی چیز پاس ہوتی ہے کس انسٹنس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ دس انسٹنس کی بات کر رہے ہیں اور دس انسٹنس کی ہم نے ویلیو لے لی اس کے بعد ہم نے اس ٹیکسٹ رائٹر کو کلوز کر دیا اگین یہاں پہ ہم یوزنگ یوز کر سکتے تھے اگر ہم یوزنگ یوز کرتے تو ہمیں یہ ٹیکسٹ رائٹر ایک یوزنگ کی پیرنسیس کے اندر دیتے اور یہ پھر ہمیں کلوز نہ کرنا پڑتا بٹ یہاں پہ صرف ہم بریسز کلوز کر دیتے اس کے بعد ہم لوڈ دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں کورسپونڈنگلی لوڈ کیسے ہو رہی ہیں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے چیک کیا فائل ڈاٹ ایگزسٹ کیا وہ سیٹنگس ڈاٹ ڈیٹ کی فائل ایگزسٹ کرتی ہے اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے ہم نے دس ڈاٹ گیٹ ٹائپ سے اپنی ٹائپ لی اسٹرنگ پراپرٹی نیم ویلیو یہ دو ڈکلیئر کیے جو ہم فائل سے ریڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک ٹیمپ کی اسٹرنگ ارے بنائی کریکٹر بنایا جس میں ہم نے اسپلٹ کریکٹرس ڈالیں یعنی جو ورٹیکل بار جس کے تھرو ہم نے اپنے نیم اور ویلیو کو سپریٹ کیا تھا وہ ہم نے اس ارے میں ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم نے file dot read all lines کیا ایک ہم نے پہلے یوز کیا تھا ریڈ آل ٹیکسٹ جس میں سارا ٹیکسٹ ایک ہی اسٹرنگ میں آ جاتا تھا یہ ہم نے ایک نیا فنکشن یوز کیا ریڈ اور لائنس کا جس میں ہر لائن ایک سیپریٹ اسٹرنگ میں جائے گی اور ہمیں ایک اسٹرنگ ارے مل جائے گی بعض کیسز میں یہ زیادہ یوزفل ہو سکتا ہے جہاں پہ ہمیں لائن بائی لائن پروسیس کرنا ہو لیکن ہم چاہ رہے ہوں پوری فائل ان میموری آ جائے اس اسٹرنگ ارے کے اندر ہم نے جس میں سیٹنگس ہیں فوریچ کر کے ہر اسٹرنگ کو ٹریورس کیا ہے ہر اسٹرنگ کو ہم نے ایک ڈاٹ اسپلٹ کے فنکشن سے اسپلٹ کیا ہے یعنی اسپلٹ کے فنکشن میں ہم نے کیا پاس کیا اسپلٹ کیریکٹرس اسپلٹ کیریکٹرس میں ہم نے وہ ورٹیکل بار رکھی تو ہم نے فائل لی فائل کی ہر لائن ایک اسٹرنگ میں آئی اس پہ ٹریورس کر رہے ہیں ہر اسٹرنگ کے اوپر ہم نے اسپلٹ کیا اس ورٹیکل بار پہ تو ورٹیکل بار سے پہلے کی چیز اور بعد کی چیز یہ ہمارے پاس ایک ارے کے اندر آ جائے گی جو ٹیمپ ارے ہے ٹیمپ اٹ سیلف ایک اسٹرنگ ارے ہے تو ٹیمپ ارے کے اندر کیا ہوگا زیرو انڈیکس پہ پراپرٹی نیم ون انڈیکس پہ پراپرٹی ویلیو ہم نے temp dot length is equal to two یہ ایک سینیٹی چیک لگایا کیونکہ ہمارے پاس دو آنے چاہیے دو سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب مینولی کسی طرح سے فائل کرپٹ ہو گئی ہے کسی نے یوزر نے کچھ ڈائریکٹلی فائل میں لکھتی ہے اگر اس میں دو ہیں تو ٹیمپ زیرو پہ پراپرٹی نیم ہے اور ٹیمپ ون پہ ویلیو ہے بائی ڈیفینیشن کیونکہ ہم نے لکھا ہی ایسے تھا اس کے بعد ہم نے property info type dot get property پہلے تو ہم نے گیٹ پراپرٹیز کیا تھا جس نے ہمیں ساری پراپرٹیز دے دی سیو کرتے ہوئے کیونکہ ہمیں ساری سیو کرنی تھی اب ہم لوڈ کر رہے ہیں اب ہم نے لوڈ وہ پراپرٹی کرنی ہے جو اس وقت ہم سیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس پراپرٹی نیم ویلو پیئرس ہیں ہم نے نیم پاس کر کے اس سے گیٹ پراپرٹی کیا کہ یہ پراپرٹی چاہیے ہو سکتا ہے یوزر نے جا کے فائل میں کچھ چینج کر دیا تو اس وجہ سے ہمیں وہاں پہ نیم کی جگہ اس نے کچھ اور کر دیا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ چیک لگانا پڑے کہ اس property info is not equal to null یعنی جو دو ریئلی پراپرٹیز فائل میں ہیں اگر وہی سیٹنگس میں گئی ہیں فائل کرپٹ نہیں ہوئی تو پھر ہمیں وہ پراپرٹی مل جائے گی اگر کوئی فائل کسی وجہ سے کرپٹ ہو گئی ہے یوزر نے اس میں کچھ رائٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ یہ نل ریٹرن ہوگا اس کے بعد ہم نے اس میں دس ڈاٹ سیٹ پراپرٹی یہ ہمارا ایک اور ہیلپر میتھڈ ہے اس کو یوز کر کے پراپرٹی انفو اور ویلیو پاس کی کہ اس پراپرٹی انفو میں یہ ویلیو سیٹ کر دو اور یہ ہم نے ہیلپر کیوں لکھا اگر آپ اس ہیلپر کو جا کے دیکھیں تو بیسیکلی ہم نے کیسز بنائے ہیں کہ انٹ تھرٹی ٹو اور اسٹرنگ دونوں کے لیے یہ سیٹ پراپرٹی فنکشن کام کر سکے ہم نے سوئچ کیا property info dot property type dot name کہ اس پراپرٹی کی ٹائپ کیا ہے ادھر وہ انٹ تھرٹی ٹو ہے یا اسٹرنگ ہے اور اگر وہ اسٹرنگ ہے تو سیٹ ویلیو کیا جس میں ہم نے دس یعنی کس انسٹنس پہ سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے انٹ 32 ٹو میں ویلیو کو کنورٹ کیا یا ویلیو کو ڈاٹ اسٹرنگ کیا بیسڈ آن کیا ٹائپ ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسے فنکشن کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں فار ڈفرینٹ ٹائپس تو یہ آپ کا ایک جینرک میکینزم ہو جائے گا اس کو سیو اور ریسٹور کرنے کا کسی بھی فائل کی کسی بھی کلاس کی پراپرٹیز کو اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مین کے اندر ہم نے ایک نیو پرسن کا آبجیکٹ بنایا اس پرسن کو ڈاٹ لوڈ کال کیا جس کا مطلب ہے اس کے جو سیٹنگس ڈاٹ ڈیٹ فائل ہم نے بنائی ہے اس میں اس کی پراپرٹیز لوڈ ہو جائیں گی اگر اس کی ایج اور نیم لوڈیڈ ہے وچ مینس کہ یہ پروگرام لاسٹ ٹائم بھی چلا تھا تو ہم نے hi person dot name you are اور اس کی ایج پرنٹ کر دی you are this many years old تو ہم نے ایک پروگرام ایگزیکیوٹ کیا اور اس نے اپنی سیٹنگس میں سے ریٹریو کر لیا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس میں کیا پرسن کا آبجیکٹ بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایلس میں اس سے کوئری کیا کہ ہم نے اس ٹائپ آف پرسن لی اس کے بعد وہ پراپرٹیز لی کی لسٹ لی اور فار ایوری پراپرٹی یوزر سے کوئری کیا کہ اس پراپرٹی کی ویلیو دو ہم نے نیم اور ایج اسپیسیفک کوڈ نہیں لکھا ہم نے ایک جینرک کوڈ لکھا ہے کہ اس کلاس میں جو بھی پراپرٹیز ہیں ان ساری پراپرٹیز کی ویلیو کیا نیم یہ ہے اور اس کی ویلیو یوزر سے کنسول ڈاٹ ریڈ لائن سے لی اور اس کے بعد وہ سیو کر دی یہ پرسن ڈاٹ سیو پراپرٹیز کو ٹریورس کرے گا اور اسے فائل میں لکھ دے گا تو اس ایگزامپل میں اگر ہم لیٹر پرسن کے اندر ایک پراپرٹی اور ایڈ کر دیں تو ہمیں اور اس میں لوڈ سیو یا اس کو یوزر ان پٹ میں کوئی چینج نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ ہم نے ریفلیکشن کے تھرو پراپرٹیز کو ٹریورس کر کے کام کیا ہے یا یہ لوڈ سیو کا کوڈ اور ریڈ کرنے کا یوزر ان پٹ لینے کا کوڈ ہم اٹھا کے ایز اٹ از ایک اور کلاس میں ڈال دیں تو اس کلاس کی بھی سیٹنگ سیو ہو جائیں گی تو یہ بڑا یوزفل اور فیچر ہے اور بہت پاورفل بھی ہے جس کے تھرو ہم اپنی آبجیکٹس کی کرنٹ اسٹیٹ فائلس میں لکھ سکتے ہیں ڈیٹا بیسز میں لکھ سکتے ہیں اور اس کو ایز اٹ از لوڈ کر کے ریفلیکشن کے تھرو سیٹ کر سکتے ہیں اور ایسا جینرک کوڈ جینرک لائبریریز بن سکتی ہیں جو آپ کی کسی بھی کلاس کے لیے کام کر سکیں تو ریفلیکشن کا آج ہم نے ڈسکس کیا ہے جو کہ ایک بہت پاورفل کنسیپٹ ہے اس کے علاوہ ہم نے ایکسٹینشن میتھڈس ڈسکس کیے فائل ہینڈلنگ ڈسکس کی فائلس کے ساتھ ہم نے ریڈنگ رائٹنگ اسٹریمس کو تھوڑا سا ٹچ کیا اور پھر فائل انفو اور ڈائریکٹری انفو کے تھرو ڈفرینٹ فائلس اور ڈائریکٹریز کو ہم نے ان کی انفارمیشن ان کی میٹا انفارمیشن ایکسیس کر کے دیکھی نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈبلیو پی ایف یعنی ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن کی انٹروڈکشن اور اس کی بیسک آئیڈیالوجی کہ وہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے وہ ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ